السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سیمپلنگ کچھ سمجھ آئی ہم نے سیمپلنگ کے ریفرنس میں کچھ بنیادی باتیں لاسٹ لیکچر میں سیکھ لی تھی اور جو آخری بات چل رہی تھی سیمپلنگ کے ریفرنس میں that was regarding to different approach which are use for sampling number one discuss is judgemental sampling اور آج جو بات اب ہم نے شروع کرنی ہے وہ اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ سے متعلق ہے ججمنٹل سیمپلنگ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آڈیٹر اپنی سکس سینس کو یوز کر رہا ہے اپنے پریویس ایکسپیرئنس کو یوز کر رہا ہے وہ میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس میں زیادہ انوالو نہیں ہو رہا وہ ججمنٹل ہو رہا ہے سیمپل سائز کو ڈٹرمن کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے we discuss few advantages and few disadvantages for that judgemental sampling اب ہم بات کریں گے اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ کی اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ سینسیبل ہے سائنٹیفک بھی ہے میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹسٹکس بیسڈ بھی ہے اور بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہے ریزلٹس ٹھیک دیتی ہے لیکن یہاں پر پروفیشنسی ریکوائرڈ ہے اسٹیٹسٹکس اور میتھمیٹکس کے ریفرنس میں کیلکولیشن وغیرہ کرنی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ most of the audit firms جو اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ میں جانا چاہتی ہیں وہ پہلے سے ہی کمپلیکس پلان بنا لیتی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے سیمپلنگ کرنی ہے آڈیٹ سیمپلنگ کس طرح ہم نے کرنی ہے اس بارے میں وہ پہلے سے ہی پلان بنا لیتی ہیں اب ان پلانس کی ڈفرینٹ شکلیں ہو سکتی ہیں that you can find in terms of charts in terms of graphs in terms of computer methods کوئی بھی وہاں پر شکل موجود ہو سکتی ہے ٹیبلس وغیرہ ہو سکتی ہیں اب چونکہ ایک مرتبہ ایکسپرٹس نے ان کو ڈیزائن کر دیا اب وہ جو آڈٹ سٹاف وہاں پہ موجود ہے جس نے آڈٹ کرنا ہے اس آڈٹ سٹاف نے سمپلی ان کو یوز کرنا ہے ان کو یوز کرنے کے لیے ان کو اتنا زیادہ میتھمیٹیکل اور اسٹیٹسٹیکل نالج ہونا ضروری نہیں ہے لہذا وہ ایزیلی آپریٹ کر لیتے ہیں ان کو اور ان چارٹس یا ٹیبلز یا گرافس کو یوز کرتے ہوئے اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ تیار ہو جاتی ہیں اب یہ جو اسٹیٹسٹیکل سیمپل ہم نے حاصل کر لیا یا بنا لیا اس کے بھی کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جس طرح ہم نے ججمنٹل سیمپل کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پڑھے تھے سو so جناب پہلے ایڈوانٹیجز کی طرف چلتے ہیں اسٹیٹسٹیکل کے پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ it is scientific yes it is scientific اب سائنٹیفک ہونے کی جو بات ہے وہ بہرحال ڈینائی تو نہیں کی جا سکتی کہ جی سائنٹیفک ہونا ایک اچھی بات ہے آپ جب سائنٹیفک ہو جاتے ہیں تو لاجیکل بھی ہو جاتے ہیں سینسیبل بھی ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں آپ ادھر کی ادھر کی نہیں لگا رہے ہوتے بلکہ ایک سائنٹیفک ہو کر فوکسڈ ہو جاتے ہیں تو یہ statistical sampling approach is scientific next comes it is defensible justifiable ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جی کیوں یہ سیمپل سائز بنایا گیا پاپولیشن کے اس پرٹیکولر ایریا کو ہم کیوں آڈیٹ پروسیجر کے ذریعے سے ٹیسٹ کر رہے ہیں کیوں ایگزامن کر رہے ہیں اسپیسیفک کلاس آف ٹرانزیکشن کو کیوں اس اکاؤنٹ بیلنس کے اوپر ہم پروسیجر اپلائی کر رہے ہیں ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں defensible next it provides precise mathematical statements about probabilities of being correct correct ہونے کی probabilities موجود ہیں statistical sampling mathematical calculations based next comes it is efficient یعنی کہ ہم بہت زیادہ سیمپل سائز نہیں لے رہے ہوتے پھر اب ایفیشینٹ ہے ٹو دی پوائنٹ ہے ریزلٹنٹ ہے ہمیں ریزلٹ مل جاتا ہے یہ سیمپل سائز جو ہوتا ہے صحیح معنوں میں ریپرزینٹیو ہوتا ہے لہذا ہمیں ٹھیک ریزلٹس بھی دے دیتا ہے نیکسٹ از کے tends to cause uniform standard among different audit firms اب ججمنٹل تو ہر آڈیٹر اس میں الگ الگ ججمنٹل ہوگا نا اس ججمنٹل سیمپلنگ میں ڈفرینٹ فرمس کا الگ اس کے بارے میں سیمپل سائز ہوگا جبکہ یہاں پر ڈفرینٹ فرمس یونیفارم ہو سکتی ہیں کیونکہ سائنٹیفک ہے کیونکہ ایک فارمولا بیسڈ ہے ایک چارٹ بیسڈ ہے اب ایک چارٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے وہ چارٹ جو ہے that is applied by every audit firm اب اسی کے اوپر بیس کر کے وہ سیمپل سائز کر لیتے ہیں next it can be by lower grade staff جو کہ ججمنٹل نہیں ہو سکتا لوور گریڈ اسٹاف پہلے ذکر کیا کہ چونکہ پہلے کمپلیکس پلان بن چکا ہوا ہے ایک کمپلیٹ پلان بن چکا ہوا ہے آپ نے ایک ٹیبل ڈیولپ کر لیا ہوا ہے گرافس ڈیولپ کر لیے ہوئے ہیں اس کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے کمپیوٹر کا تھوڑا سا نالج رکھنے والا بھی اس آڈٹ سٹاف کا ممبر اس میتھڈ کو یوز کر سکتا ہے سیمپلنگ کے لیے جبکہ لوور گریڈ سٹاف جو جونیئرز ہوتے ہیں آڈٹ ٹیم میں وہ ججمنٹل نہیں ہو سکتے کیونکہ ججمنٹل ہونا اس کو کسی چیز کو جج کرنا وہ تو ایکسپرٹیز انوالو ہونے چاہیے نا اس کے اندر پھر ایکسپیرینس بیسڈ ہوتا ہے ایکسپوئر ہونا چاہیے اس کا تب جا کے وہ جج کر سکتا ہے کسی بارے میں اب یہاں پر وہ جج تو نہیں کر سکتا لیکن اس ٹیبل کو یوز کر سکتا ہے جس ٹیبل پر بیس کر کے وہ آڈٹ سیمپل سائز ڈٹرمن کر لے گا یہ تو تھے جی اس کے ایڈوانٹیجز جس میں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ اپروچ سائنٹیفک ہے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ لوور گریڈ کا جو آڈٹ ٹیم ممبر ہے وہ بھی اس کو یوز کر سکتا ہے اب بہرحال تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اسی اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ اپروچ کے like it is not fully understood ضروری نہیں کہ ہر آڈٹ ٹیم کا جو ممبر ہے وہ ان کمپلیکس پلانز کو سمجھ سکے اور پھر ان کو کریکٹلی اپلائی کر سکے یوز کر سکے اور جب ان آڈٹ پلانس جو بنائے گئے سیمپلنگ کے لیے ان کو اگر وہ audit team member correctly use نہیں کر پا رہا تو اس کا انکریکٹ یوسیج یوس جو ہے غلط سیمپل سائز ڈیٹرمن کروا دے گا جس کی وجہ سے وہ ریپرزینٹیو نہیں ہوگا اور جو کنکلوژن ڈرا ہوگا وہ غلط ہوگا لہذا یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے نیکسٹ یہ کہ بہت سا فالتو ٹائم جو ہے میتھمیٹکس سے متعلق فارمولا کے ساتھ کھیلنے میں گزر جاتا ہے پریکٹیکل آڈیٹنگ کم ہوتی ہے ڈس ایڈوانٹیج تو ہے بہرحال سائنٹیفک ہے تو اس کے وہ سائنٹیفک کیلکولیشنس کی طرف بھی تو ہمیں جانا ہوتا ہے نا لہٰذا یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج کے طور پر لیا جاتا ہے کہ آڈیٹنگ کا کام کم ہو رہا ہے اور یہ ہم سیمپلنگ کی کیلکولیشنز جو ہیں وہ زیادہ کر رہے ہیں پھر مزید یہ کہ اٹ از ان اب فلیکس نہیں ہے اب ججمنٹل میں تو ہم فلیکس ہو گئے نا جب ججمنٹل سیمپلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر آڈیٹر اپنی سینسز کے مطابق کسی چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے کسی کو ڈراپ کر لیتا ہے سیمپلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں پر فلیکسیبلٹی نہیں ہے جو فارمولا نے کہہ دیا وہی آپ کو ماننا پڑے گا لہذا اٹ از انفلیکسیبل لیں جی یہ آپ کے اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ سے متعلق کچھ ایڈوانٹیجز اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز تھے ہم نے ججمنٹل اور اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ دیکھ لی بہرحال زیادہ تر نارمل آڈٹ فرمز میں جو بڑے سائز کی آڈٹ فرمز نہیں ہیں وہاں پر ججمنٹل سیمپلنگ ہو رہی ہے statistical sampling table base sampling بھی چلتی ہیں لیکن زیادہ تر ججمنٹل سیمپلنگ چل رہی ہوتی ہیں ہمیں ایک بات یہ اچھی طرح سے اب سمجھ آ گئی کہ سیمپلنگ کی جاتی ہے ریزنیبل ایشورینس حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ وہ ایشورینس جو ہے اس کا ریزنیبل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سیمپل بیسڈ ہے ادروائز تو وہ سرٹینٹی کا لیول ہوتا نا اچھا جی اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کریکٹرسٹکس آف آڈیٹ سیمپل یہ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ آڈیٹ سیمپل میں موجود ہونا ضروری ہے ہم جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آڈٹ سیمپل ہے یہ ریپرزینٹیو ہے اس کے اندر کیا خصوصیات موجود ہونا چاہیے سب سے پہلے رینڈم ہونا چاہیے اب when we talk about random sample اب رینڈم کے بارے میں ایک بڑی مسکنسپشن ہے کہ رینڈملی کہیں سے بھی اٹھا لیا ہم نے اور وہ ایک جناب سیمپل سائز بن گیا نہیں یہ بلکہ ایک سائنٹیفک ٹرم کے طور پر ہم اس کو لیں گے کہ رینڈم سیمپل مینس کہ پاپولیشن میں موجود سیمپلنگ یونٹس جتنے بھی ہیں ایکول اپرچونٹی ہے ہر سیمپلنگ یونٹ کے لیے آڈٹ سیمپل کے طور پر سلیکٹ ہونے کی اس کو رینڈم کہتے ہیں کہ جتنا بھی پاپولیشن میں سیمپلنگ یونٹ موجود ہے ان میں سے کوئی بھی سیمپل کا حصہ بن سکتا ہے this is known as random next terms representative ہونا چاہیے اب ریپرزینٹیو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے جو ہائی فیگر لے لی ہیں لوور لیول پہ جو فیگر ان کو بالکل ہی چھوڑ دیا لوور ہی لے لیے ہائر لیول پہ بالکل چھوڑ دیا مینس جتنا بھی پاپولیشن ہے اس میں سے ہم جو سیمپل سائز اٹھائیں گے وہ ریپرزینٹیو ہو ہائر لیول پر بھی اور لوور لیول پر بھی وہ پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہو اس طرح سے ہم سیمپل سائز اٹھائیں گے نیکسٹ کمس پروٹیکٹو ہونا چاہیے یہ آڈیٹر کے لیول پہ بات ہے کہ آڈیٹر کو پروٹیکٹ کر رہا ہو یعنی کہ جو ہائی رسک ایریاز ہیں جہاں پر کہ آڈیٹر کو پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ نے کیسے یہ اوپینین دے دیا یہ تو مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ موجود ہے تو وہ جو ہائی رسک ایریاز ہیں ان کو کور کرتا ہو تو وہ پروٹیکٹو ہوگا آڈیٹر کے لیے کریکٹسٹک اس کے اندر موجود ہونا چاہیے سیمپل سائز کے اندر نیکسٹ کہ وہ انپریڈکٹیبل ہونا چاہیے یعنی کہ کلائنٹ کو نہ پتا ہو کہ کون سا سیمپلنگ یونٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو سکتا ہے آڈیٹ سیمپل کے طور پر انپریڈکٹیبل ہونا چاہیے اگر کلائنٹ کو پتا چل جائے کہ جی فلانا اکاؤنٹ بیلنس چیک ہو سکتا ہے تو وہاں پر تو وہ معاملہ درست کر دے گا باقی کے گڑبڑ ہو جائیں گے کلائنٹ کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے تو یہ اینڈ پر ہی جا کر سیمپل سائز ڈٹرمن کرنا ہے آخری مہینے میں سے سیمپل بنانا ہے یا درمیان کے مہینے میں سے سیمپل بنانا ہے تو وہاں پر وہ زیادہ محتاط قسم کی اکاؤنٹنگ کر رہا ہوگا لہذا وہ سیمپل سائز یا وہ audit sample that should be unpredictable اچھا جی اب نیکسٹ یہ ان کی کریکٹرسٹکس ہم نے دیکھ لی اب نیکسٹ ایک اور بات کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ سیمپل سلیکشن میتھڈز کیا ہونے چاہیے اب یہ ہم ڈفرینٹ میتھڈس یہاں پر دیکھیں گے جو کہ سیمپل آڈیٹ سیمپل کو بنانے کے لیے ایک آڈیٹر اپناتا ہے یہاں پر ڈفرینٹ میتھڈس کو بتانے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے اب کہ آڈیٹر نے سیمپل سائز پر بیس کر کے کنکلوژ ڈرا کرنا ہوتا ہے اس آڈیٹ سیمپل پر بیس کر کے کنکلوژ ڈرا کرنا ہوتا ہے لہذا جہاں کہیں آڈیٹر یہ دیکھ رہا ہوگا کہ ابھی تک میں کنکلوژ تک نہیں پہنچا تو ایکسٹینٹ آف سیمپل بڑھا دے گا جہاں پر وہ سمجھے گا کہ ہائی رسک ہے ایکسٹینٹ بڑھ جائے گا آنٹی لیس کہ وہ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس حاصل کر لے اور ریزنیبل ایشورینس پر پہنچ جائے تب جا کر وہ کہے گا کہ اوکے جی یہ میرا سیمپل سائز ٹھیک ہے وہ جتنی کریکٹرسٹکس ہم نے دیکھی وہ بھی پھر اس کے اندر پوری ہوتی ہوں گی یعنی کہ ریپرزینٹیو ہوگا جب تک وہ ریپرزینٹیو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جی رسک ایلیمنٹ موجود ہے لہذا اب جس اسٹیج میں ہم انٹر ہو رہے ہیں وہ ہے کہ سیمپل سلیکشن کے میتھڈس کیا ہوں گے اب when we talk about sample selection method تو وہ جو ڈفرینٹ اپروچز ہم نے پڑھی ہیں دو ججمنٹل اور اسٹیٹسٹیکل تو کچھ میتھڈ جو ہے ججمنٹل سے متعلق ہوں گے اور کچھ جو ہوں گے اسٹیٹسٹیکل سے متعلق ہوں گے یہ وہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جو کہ آڈیٹر اپلائی کرتا ہے سیمپل سائز ڈٹرمن کرنے کے لیے آڈیٹ سیمپل بنانے کے لیے اب لائک like ان میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ہیزرڈ سیمپلنگ میتھڈ کو اب جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہم ہیپ ہیزرڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ججمنٹل ہیں ہم اسٹیٹسٹیکل بیسڈ اپروچ کے اس وقت مطابق سیمپلنگ نہیں کرنے جا رہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ان یوژل کام ہو رہا ہے کوئی unusual class of transaction ہے کوئی ان یوژل قسم کا اکاؤنٹ بیلنس ہے تو ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں پیزرڈ ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہاں پر بایسنیس نہ ہو بایس فری ہو آپ نے جب سیمپل بنانا ہے تو آپ کی بایسنیس وہاں پر موجود نہ ہو کسی چیز کو سیمپل کے طور پر سلیکٹ کرنے کے لیے آپ باعث نہ ہو رہے ہو تو پہلا میتھڈ جی ہے پیزرٹ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کے اندر ججمنٹ موجود ہوگی ججمنٹ پہ بیس کر رہا ہوگا اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ یہاں پر نہیں ہو رہی نیکسٹ کام سمپل رینڈم اب یہ رینڈم ٹیبل کے ذریعے سے ہم بناتے ہیں یہ اب اسٹیٹسٹیکل اپروچ کے ایک میتھڈ ہے کہ ایک رینڈم ٹیبل یا ایک کمپیوٹر پروگرام اس طریقے سے بنایا گیا جس میں کہ آپ نے نمبرز سائن کر دیے اس سیمپلنگ یونٹس کو اور وہاں سے اب تمام سیمپلنگ یونٹ کے پاس ایک ایکول اپرچونٹی ہے اس سیمپل سائز میں اس آڈیٹ سیمپل میں سلیکٹ ہونے کی تو یہ رینڈم میتھڈ جو ہے یہ ایک اسٹیٹسٹیکل اپروچ ہوگی simple random next comes stratified method of sampling اب اسٹریٹا کیا ہوتا ہے اسٹریٹا کہتے ہیں لیئر کو آپ نے اس پاپولیشن کو ڈفرینٹ لیئرز میں ڈیوائڈ کر دیا اب اٹ ڈیپینڈ نا کہ وہ پاپولیشن ایسی ہے کہ وہ ڈفرینٹ لیئرز میں ڈیوائڈ ہو سکتی ہے زبردستی تو آپ نہیں اس کو ڈفرینٹ لیئرز میں ڈیوائڈ کر سکتے فار ایگزامپل ہم بات جب کر رہے ہیں ڈیٹرز کی تو ڈیٹرز میں کچھ اوورسیز ڈیٹرز ہیں کچھ آپ کے لوکل ڈیٹرز ہیں تو اسٹریٹا بن گیا کہ ہم اوورسیز ڈیٹرز کو الگ ایک پاپولیشن قرار دے دیں گے ہے تو اوور آل ٹوٹل ایک ہی نا لیکن ہم نے اسٹیٹا بنا دیا الگ سے کلیئر بنا دی یہ جی اوورسیز ڈیٹرز ہیں اور یہ جناب لوکل ڈومیسٹک ڈیٹرز ہیں اب ان میں سے ہم الگ الگ سیمپل ڈیٹرمن کریں گے ہو سکتا ہے کوئی ایک اسٹریٹا ایسا ہو جس کو کہ ہنڈریڈ پرسینٹ ہی آپ نے ویریفائی کرنا ہو اور دوسرے اسٹریٹا میں سے آپ نے کوئی سیمپل سائز ڈیٹرمن کرنا ہو لہذا ایک اسٹریٹیفائڈ میتھڈ بھی آپ کو ملتا ہے سیمپل سائز ڈیٹرمن کرنے کے لیے نیکسٹ کامس کلسٹر سیمپلنگ اب یہ کلسٹر سیمپلنگ کب یوزفل ہے یہ میتھڈ اس وقت یوزفل ہے جب ہم نے ڈیٹا مینٹین کیا ہوا ہے ڈفرینٹ کلسٹر میں گروپس میں اب like wages labour wages normally weekly وہ لیبر ویجز ہوتی ہیں ہم پورے ویک کی ویجز کو اکٹھا پھر ریکارڈ کرتے ہیں انوائسز ایک بیچ ٹوٹل بنا لیا جاتا ہے منتھس کا کہ ایک منتھ کے بیچ ٹوٹل کو پھر ہم پوسٹ کرتے ہیں اکٹھا اب یہ گروپ بن گیا اب یہاں پر ان کلسٹرز کو ہم سیمپل کے طور پر پھر پک کریں گے اب یہ پھر ریپرزینٹیو نہیں رہتے بہرحال ایک میتھڈ ہے جو کہ بعض آڈیٹرس اپناتے بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ریپرزینٹیو نہیں رہتا اس لیے پھر غلطی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر کلسٹر سیمپلنگ ہو گیا جی نیکسٹ چلتے ہیں رینڈم سسٹمیٹک اب یہ رینڈم سسٹمیٹک جو میتھڈ ہے یہ وہ نہیں ہے جو کہ پہلے ایک رینڈم سیمپلنگ کا ہم نے پڑھا تھا وہ تو ایک سائنٹیفک میتھڈ تھا یہ بھی کچھ حد تک سائنٹیفک ہے لیکن بہرحال اس کا سٹارٹ سائنٹیفک نہیں ہے اس کا سٹارٹ کیا جی کہ ہم کوئی بھی ایک آئٹم پہلے چن لیتے ہیں اور اس کے بعد سائنٹیفک ہو جاتے ہیں اور پہلے جو ہم نے آئٹم چننی ہے وہ ان بائسڈ ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر سائنٹیفک ہو جاتے ہیں کہ ہر اینتھ آئٹم اینتھ مینز یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک پاپولیشن میں سے ہم نے پانچویں آئٹم چن لی اور پھر کہا کہ ہر ایک سوویں آئٹم ہنڈریڈ آئٹم کو ہم ویریفائی کریں گے اب پانچویں آئٹم اگر چن لی سب سب سے پہلے فرسٹ ٹائم اب ہنڈریڈ آئٹم جو ہوگی وہ کیا ہوگی ایک سو پانچ اس کے بعد دو سو پانچ اس کے بعد تین سو پانچ تو فرسٹ ٹائم آپ نے بالکل ایک رینڈملی اب یہاں پر رینڈملی جو ہے یہ اس کے لٹرل میننگس میں آ گیا پہلے جو ہم نے رینڈم اپروچ پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ ہر آپ کی جو پاپولیشن کی آئٹم ہے سیمپلنگ یونٹ ہے اس کا چانس ہے سلیکٹ ہونے کا سیمپل کے اندر وہ سیمپل ایک سائنٹیفک سیمپل ہے وہ بیسڈ آن سیمپل وہ رینڈم ٹیبلز ہے لیکن اب جو اس وقت رینڈم کی بات ہو رہی ہے یہ ہے کہ آپ نے جسٹ ججمنٹل بیسڈ ایک آئٹم کو چن لیا کہ جی اس کو بیس کر کے ہم آگے چلیں گے اور اس کے بعد آپ نے سائنٹیفکلی آگے لے کر گئے اس کو سیمپل بنانے کے لیے اور وہ سائنٹیفکلی کیا ہے جیسے ہر ہنڈریڈ آئٹم ہر ٹوینٹیتھ آئٹم ہر ٹینتھ آئٹم اس طرح کر کے آپ نے ایک فارمولا بنا لیا تو شروع میں آپ نے انبائسڈ ہو کر ایک پوائنٹ کو چننا ہے اور وہاں سے پھر آپ نے اسٹارٹ ہو جانا یہ بڑا کامنلی یوز ہوتا ہے میتھڈ سیمپل سائز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے یا آڈیٹ سیمپل کو بنانے کے لیے نیکسٹ ایک اور میتھڈ آتا ہے ملٹا اسٹیج سیمپلنگ اب یہ جو میتھڈ ہے ملٹا اسٹیج سیمپلنگ کا میتھڈ یہ یوز ہوتا ہے جہاں پر کہ ہم ڈفرینٹ اسٹیجز کو پہچان سکتے ہوں لائک انوینٹری ڈفرینٹ برانچز پہ موجود ہے اب ایک تو انوینٹری کا بذات خود ہونا اور دوسرا ڈفرینٹ برانچز کا ہونا اب یہ دو اسٹیجز آ گئے ایک تو ہم نے انوینٹری کو سلیکٹ کرنا ہے سیمپل میں اور دوسرا برانچز کو ہم نے کرنا کہ کس برانچ کی انوینٹری کو سلیکٹ کیا جائے سیمپل کے اندر تو ملٹا اسٹیج سیمپلنگ والی بات آ گئی یہاں پر ہم دو ڈفرینٹ لیولس پر آئیں گے پہلے ہم برانچ کو ڈٹرمن کر لیں گے کہ کن کن برانچ کو ہم نے سیمپل میں لینا اور پھر انوینٹری کو ڈٹرمن کر لیں گے کہ وہاں پر اب ہمارا سیمپل بنانے کا میتھڈ کیا ہونا چاہیے سو so, یہ جناب ملٹا اسٹیج سیمپلنگ ایک میتھڈ کے طور پر ہم نے سمجھ لی نیکسٹ بلاک سیمپلنگ اب یہ بلاک سیمپلنگ کیا ہے یہ بھی کامنلی یوز ہوتا ہے نارملی اس کو یوز کیا جاتا ہے لیکن بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو لائک like کسی ایک منتھ کو بلاک بنا لیا کہ جی ہم تو جون کی انوائسز کو چیک کریں گے ہم تو سپٹمبر کی انوائسز کو چیک کریں گے کوئی ایک بلاک بنا لیا اور اس بلاک پر آپ نے ساری کی ساری محنت کی بلاک سیمپلنگ بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا اس سیمپلنگ کو لیکن بہرحال ایک میتھڈ ہے کہ آپ اس میں بلاک بنا کر چلتے ہیں نیکسٹ کمس ویٹڈ سلیکشن یہ میتھڈ خاصا پاپولر میتھڈ بنتا چلا جا رہا اس میں ہم جو ویلیو ہے اس کو ایز اے یونٹ سیمپل کے طور پر سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم اب یونٹ جس کو بنائیں گے جس کو سیمپلنگ یونٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ بساتے خود ویلیو ہوگی لہذا اسی میتھڈ کو ہم مانیٹری یونٹ سیمپلنگ میتھڈ بھی کہتے ہیں یہ والا میتھڈ جیسا آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ خاصی پاپولیرٹی گین کر رہا ہے اس میں آڈیٹر ایمفیسائز کر رہا ہوتا ہے منی ویلیو پر اس مانیٹری یونٹ پر اور پھر اس پہ بیس کر کے وہ سیمپل سائز ڈٹرمن کرتا ہے کچھ ریزنز ہیں اس کے پاپولر ہونے کی فار ایگزامپل کہ its application is appropriate with large variance population ایسی پاپولیشن جس میں بے شمار ورائٹی موجود ہو وہاں پر اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے لائک ڈیٹرس بے شمار ورائٹی موجود ہوتی ہے ڈیٹرس میں کم اماؤنٹ کے ڈیٹرس بھی ہوتے ہیں زیادہ بڑی اماؤنٹ کے ڈیٹرس بھی ہوتے ہیں اور بعض صورتوں میں تو نیگیٹو بیلنس کے ڈیٹرس بھی ہوتے ہیں اگر ایڈوانس میں آپ نے کیش ریسیو کر لیا ہوا ہے پھر انوینٹریز اسٹاکس اس میں بڑی ورائٹی موجود ہوتی ہے بہت سینسٹیو قسم کی اسٹاک ویلیو بھی ہوتی ہیں سینسٹیو قسم کی اسٹاک آئٹمس بھی ہوتی ہیں اور بالکل ہی سینڈ پیپر کی طرح کے بھی آپ کے پاس اسٹور سپلائیز موجود ہوتی ہیں ڈفرینٹ ورائٹیز موجود ہوتی ہیں لہٰذا یہ میتھڈ ڈفرینٹ ورائٹیز کو کور کر لیتا ہے پھر the method is suited to population where errors are not expect یہ ایسی پاپولیشن پر ہے جہاں پہ ایرر ایکسپیکٹ نہیں کیے جا رہے ہوتے وہاں پر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے پھر یہ کہ it implicitly takes into account the of materiality auditor کے کانسپٹ آف میٹیریلٹی کو یہ بیس کر رہا ہوتا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کی میں آپ کو نیومیریکل اگزامپل بھی ابھی بتاتا ہوں اس میں دیکھتے ہیں کہ پروسیجر کیا انوالو ہوتا ہے لائک سب سے پہلے تو یہ کہ ڈیٹرمن کریں sample size this will cover the size of the population the minimum acceptable error rate یعنی کہ مٹیریالٹی اور پھر ڈیزائرڈ رسک ہم یہ چیز ایک نیومیریکل اگزامپل کے ذریعے سے سمجھتے ہیں پھر زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے سیمپل سائز ڈیٹرمن کیا جاتا ہے فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈیٹرز ہیں جی 1250 نمبر آف ڈیٹرز اس کی ایک لسٹ ہمارے پاس ہے یہ دیکھیے اس وقت آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہے جس میں کہ ڈیٹرز کے نام موجود ہیں اور ان کے انڈیویجل بیلنس موجود ہیں اور کمولیٹو ان کا جو کمولیٹو بیلنس بنتا ہے وہ آپ کو لاسٹ کالم میں نظر آ رہا ہے لائک جمیل ایک ڈیٹر ہمارے پاس we have to receive six hundred rupees from ہم کمولیٹو سکس ہنڈریڈ ہو گئے اور ابراہیم سے ون ہنڈریڈ روپیز لینے ہیں کمولیٹو ٹوٹل ہمارے پاس ہو گئے جی سیون ہنڈریڈ ریسیویبل رضی سے ہم نے ٹویلو ہنڈریڈ کا بیلنس ریسیویبل قرار دیا ہے تو ٹوٹل اب وہ سیون ہنڈریڈ تک تو پہنچ گئے تھے plus twelve hundred nineteen hundred ہمارے پاس ٹوٹل ڈیٹرز ہو گئے اور جب فیض ہمارے ڈیٹر بنے تو فائیو ہنڈریڈ کا یہ ڈیٹر ہے اور ہمارے پاس ٹوٹل اب ڈیٹرز کی اماؤنٹ ہو گئی ٹوینٹی فور ہنڈریڈ اور سیف چار ہزار سے ہمارا ڈیٹر ہے تو ٹوٹل ہماری اماؤنٹ ہو گئی سکسٹی فور ہنڈریڈ یوں جب ہم نے ٹوٹل دیکھا تو ہمارے 1250 نمبر آف ڈیٹرز کا ٹوٹل بنتا ہے 300,000 ہنڈریڈ روپیز اچھا جی اب یہ مانیٹری یونٹ سیمپلنگ میتھڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر نمبر آف ڈیٹرز جو 1250 ہیں وہ پاپولیشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ 1250 thousand two hundred and fifty number of debtors ہماری پاپولیشن ہے اس میں سے ہم نے سیمپل بنانا نہیں وہ آپ کا پاپولیشن نہیں ہے آپ کے لیے پاپولیشن کیا ہے آپ کے لیے پاپولیشن ہے وہ تین لاکھ روپے کے ڈیٹرز آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو تین لاکھ روپے کے ڈیٹرز ہیں تھری ہنڈریڈ تھاؤزینڈ روپیز کے ڈیٹرز وہ آپ کی پاپولیشن ہے اور اس پاپولیشن میں سے آپ نے سیمپل بنانا ان میں آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہمارا سیمپل سائز کیا ہوگا اب یہاں پر تین لاکھ روپے میں ایک ہزار دو سو پچاس نمبر آف ڈیٹرز موجود ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فلانا نمبر آف ڈیٹر جو ہے اس کو چوز کر لو فلانے ڈیٹر کو چوز کر لو فلانے ڈیٹر کو سلیکٹ کر لو یا ہر دسویں ڈیٹر کو لے لو نہیں یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ویلو ڈیٹرمن کرتے ہیں اور وہ ویلو ہم اسٹیپ وائز آگے لے کر چلتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ایک رینڈملی ویلو کو لیں گے اور پھر آگے اینتھ آئٹم پر پہنچ جائیں گے اس میں ہم پہلے تو ایک ڈٹرمن کر لیں گے جی کہ ہمیں سیمپل سائز میں کتنی آئٹمس ریکوائرڈ ہیں فار ایگزامپل یہاں پر ہنڈریڈ آئٹمس ہمیں ریکوائرڈ ہیں ہمارے سیمپل سائز میں ہنڈریڈ آئٹمس ہونی چاہیے اب تین لاکھ روپے کا پاپولیشن سائز ہے اس میں ہنڈریڈ آئٹمس ہونی چاہیے ہم یہاں پر سب سے پہلی آئٹم جو ہے وہ ججمنٹل بیسڈ کوئی ایک سلیکٹ کر لیں گے ان بایسنیس پر بیس کرتی ہوئی لائک like ہم سب سے پہلے پکڑ لیتے ہیں جی ایک ہزار روپے کا بیلنس جو ہوگا وہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا اب ایک سو آپ کو یونٹس چاہیے تین لاکھ روپے سیمپل سائز ہے اب وہ تین لاکھ روپے کے سیمپل سائز کو اگر ون ہنڈریڈ پر ڈیوائڈ کریں تو تھری تھاؤزینڈ آپ کے پاس وہ انٹرول کی اماؤنٹ آتی ہے کہ ہر تھری تھاؤزینڈ کے بعد آپ کو ایک ویلیو ریکوائرڈ اب وہ تھری تھاؤزینڈ یاد رکھیے گا کہ مانیٹری یونٹ کی بات ہو رہی ہے ہمارے پاس ڈیٹرس کی لسٹ موجود ہے مختلف ناموں کے ساتھ جس میں ایک ہزار دو سو پچاس نمبر آف ڈیٹرس ہیں ان ایک ہزار دو سو پچاس نمبر آف ڈیٹر سے مختلف اماؤنٹس لینی ہے کسی سے سو کسی سے پچاس کسی سے چھ سو کسی سے کچھ کسی سے کچھ کوئی بڑی اماؤنٹ کے ڈیٹرز ہیں کوئی چھوٹی اماؤنٹ کے ڈیٹرز ہیں جن سے بیلنسز ریسیویبل ہیں ہم نے ان سب کا کومولیٹو بھی بنا لیا ایک اب وہ کومولیٹو میں ہم نے سب سے پہلے ون تھاؤزینڈ پر اسٹارٹنگ پوائنٹ ڈٹرمن کر لیا اب وہ ون تھاؤزینڈ سے آنورڈ ہم نے یہ ڈٹرمن کیا کہ ہر اس کومولیٹو بیلنس کو ہم چیک کریں گے جہاں پر اگلا تین ہزار پورا ہوتا ہوگا کیونکہ تین لاکھ روپے ٹوٹل ہمارے پاس ویلیو ہے ڈیٹرز کی اس کو جب ہنڈریڈ پر ڈیوائڈ کیا تو تین ہزار آ گیا اب وہ منی ویلیو جہاں پر تین ہزار کمپلیٹ ہوگی ہو اس کو ہم ویریفائی کر لیں گے فار ایگزامپل اس کو دیکھتے ہیں پھر مزید دوبارہ سے اس کی میں ڈیٹیلز بتاتا ہوں ہمارے پاس اس لسٹ آف ڈیٹرز میں پہلا ایک ہزار جو اسٹارٹنگ پوائنٹ بن رہا ہے وہ رضی پر بن رہا ہے یعنی کہ کومولیٹو بیلنس میں نائنٹین ہنڈریڈ روپیز کے اندر ون تھاؤزینڈ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ موجود ہے اب رضی کو ہم ویریفائی کریں گے ڈیٹر ہونے کے ناطے یعنی کہ اس کے اندر رضی کی جو ٹویلو ہنڈریڈ روپیز کی ڈیٹرز کی بیلنس کی اماؤنٹ ہے اس کو ہم ویریفائی کر لیں گے کیونکہ ون تھاؤزینڈ وہاں پر آیا اب اس اماؤنٹ کو ہم نے ویریفائی کر لیا اس کے بعد اب نیکسٹ جو آئے گا وہ تھری تھاؤزینڈ ون تھاؤزینڈ میں ایڈ کر کے جہاں پر فور تھاؤزینڈ روپیز آ رہے ہوں گے بیلنس کے اندر کومولیٹو بیلنس کے اندر اس کو اب ہم پک کریں گے اپنے سیمپل کے اندر لائک like, وہ فور تھاؤزینڈ اب ہمارے آ رہے ہیں سیف جو ڈیٹر ہے اس کے لیے یہ فور تھاؤزینڈ بیلنس والا نا دیکھیں پلیز یہ آپ دیکھیں سکسٹی فور ہنڈریڈ کے اندر فور تھاؤزینڈ موجود ہے یعنی کہ ون تھاؤزینڈ جو ہے اگر آپ کومولیٹو میں دیکھیں تو نائنٹین ہنڈریڈ میں موجود ہے اور جو فور تھاؤزینڈ ہے وہ سکسٹی فور ہنڈریڈ کے اندر موجود ہے فرض کر لیں یہ سیف کا اگر بیلنس تھری تھاؤزینڈ بھی ہوتا تو فائیو تھاؤزینڈ فور ہنڈریڈ ہوتا نا ٹوٹل اس کا تو بھی 4000 اس کے اندر موجود ہے یعنی کہ 4000 کی فگر یہاں پر آ کے کومولیٹو کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے لہٰذا سیف کا بیلنس بھی جو ہے وہ ویریفائی ہونا بنتا ہے تو اب ہم سسٹمیٹک ہو گئے اب ہم نے ہر نیکسٹ اسٹیپ پہ جب جانا ہے تو وہ 3000 تھاؤزینڈ روپیز کی جمپ ہوگی جہاں پر 3000 تھاؤزینڈ روپیز کی جمپ کمولیٹو بیلنس کے اندر نظر آئے گی وہی ہمارا سیمپل آئٹم کے طور پر سلیکٹ ہو جائے گا اب دیکھیے یہ سسٹم میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ فرسٹ آف آل ہم نے کیا کیا ہم نے فرسٹ آف آل کہا کہ جی ہمیں ہنڈریڈ آئٹمس چاہیے ہیں اپنے سیمپل میں تین لاکھ روپے کو پاپولیشن ہم نے کہہ دیا اب تین لاکھ روپے کو پاپولیشن جب کہا ہنڈریڈ سے ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس تھری تھاؤزینڈ ایک فگر آ گئی جو جہاں پر موجود ہوگی ہم وہاں پر اس کو سیمپل آئٹم کے طور پر لے لیں گے اسٹارٹ ہم نے ون تھاؤزینڈ سے کیا اسٹارٹ آپ کو بارہ رینڈملی کرنا پڑے گا ون ہنڈریڈ سے کر لیتے اگر ون ہنڈریڈ سے اسٹارٹ لیتے ٹو ہنڈریڈ سے کر لیتے فائیو ہنڈریڈ سے کر لیتے کہیں سے آپ اسٹارٹ لیتے لائک like, فرض کر لیں اگر 500 سے ہم اسٹارٹ لیتے تو سب سے پہلی سلیکشن کیا ہوتی جمیل بذات خود کیونکہ 500 ہنڈریڈ وہیں پر موجود ہے اب نیکسٹ کیا ہوتی 3500 کیونکہ 3000 پہ ہم نے پلس کرنا ہے نا تو 3500 ہمارا پھر اگین سیف کے اندر ہی آ رہا ہے کیونکہ 6400 کے اندر وہ 3500 موجود ہے اور نیکسٹ جو بھی ہوتا وہ 3000 پلس کر کے ہوتا تو یوں ہم ہر نیکسٹ اسٹیپ پر 3000 تھاؤزینڈ پلس کرتے چلے جائیں گے اور وہ جہاں پر ہمیں ملے گا اس بیلنس کو ہم پک کر لیں گے اپنے سیمپل کے اندر کانسپٹ کلیئر ہو رہا ہے یہاں پہ ہم نے منی ویلو جو ہے اس کو بیس کر کے سیمپل بنایا اب اس سے ہوگا کیا جو بڑی ویلو کے ہمارے ڈیٹرز ہوں گے وہ سلیکٹ ہوں گے جو چھوٹی ویلو کے وہ اسکپ ہو جائیں گے تھری تھاؤزینڈ جہاں پر جا کے پورا ہوگا بڑی ویلو میں پورا ہوگا جا کر زیادہ تر لہذا جو بڑی ویلوز ہوں گی ہو سکتا ہے وہ اوور اسٹیٹ ہوئی ہوں تو ہم یہ اپروچ کہاں پر یوز کر رہے ہوں گے جہاں پر کہ زیادہ تر اوور اسٹیٹمنٹس موجود ہوں گے اوور اسٹیٹمنٹس ڈیٹرس کے بیلنسز میں موجود ہونے کا مطلب ہے کہ وہ بیلنس بڑا ہے اگر وہ بیلنس چھوٹا ہے تو اس کا مطلب انڈر اسٹیٹمنٹ ہوئی ہوئی ہیں ہم نے ڈیٹرس کو کم کر کے شو کیا ہوا ہے تو یہ والا method monetary unit sampling method یہ کہاں پر اپلائی ہوتا ہے جہاں پر ہمیں اندیشہ ہوتا ہے اوور اسٹیٹمنٹس کا اور زیادہ تر ایسٹس کو اوور اسٹیٹ کیا ہوتا ہے اور آپ پروڈینس کانسیپٹ کے مطابق اس کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ایسٹس اوور اسٹیٹ ہوں کیونکہ پروڈینس کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے لہذا آپ ایز این آڈیٹر جو بڑی ویلیوز ہوتی ہیں ان کو پکڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں اوور اسٹیٹمنٹ مینس بڑی ویلیو نا تو بڑی ویلیو کو پکڑنے کے لیے آپ یہ مانیٹری یونٹ سیمپلنگ کا میتھڈ اپلائی کر رہے ہیں اور اس کو اپلائی کرتے ہوئے آپ اوور اسٹیٹمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں جہاں کہ اب آپ کو لگے گا کہ جی اوور اسٹیٹمنٹ ابھی بھی موجود ہے تو وہاں پر آپ اپنا سیمپلنگ سائز بڑھا دیں گے لائک like ابھی آپ نے اپنا سیمپل سائز ہنڈریڈ آئٹمس کا رکھا آپ وہاں پر بڑھا سکتے ہیں آپ وہاں پر ٹو ہنڈریڈ آئٹمس کا سیمپل سائز رکھ سکتے ہیں اب دیکھیے اگر 200 ہنڈریڈ آئٹمس کا سیمپل سائز ہوگا تو ٹوٹل آپ کے پاس کیا آ رہا ہے جی پاپولیشن کا 300,000 200 سے جب ڈیوائڈ کریں گے تو اب 3000 تھاؤزینڈ آنسر نہیں آئے گا جو پہلے آپ نے 1000 سے سے 100 ڈیوائڈ کیا تھا 100 ہنڈریڈ سیمپل یونٹ رکھے تھے نا آپ نے کہ سیمپل 100 ہوں گی تو تین لاکھ روپے جو ہماری پاپولیشن تھی اس کو 100 سے ڈیوائڈ کیا تھا تین ہزار ہمارے پاس ایک جمپ ملی تھی اب ایک جمپ جو ہوگی اگر ہم 200 سے ڈیوائڈ کریں گے تو وہ 1500 ہنڈریڈ روپیز کی جمپ ہوگی 300,000 hundred thousand divided by two hundred rupees کی جمپ ہوگی سو یہ میتھڈ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا یہ میتھڈ ہے مانیٹری یونٹ میتھڈ اور خاصا مقبول ہو رہا ہے یہ آڈیٹنگ کے اندر سیمپل بنانے کے لیے آئی گیس کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے سیمپل بنایا جاتا ہے ابھی آپ کی اسٹیج پر اس طرح سے سیمپل بنانا اس کو سیکھنا ٹو می کافی ہے یہاں پر میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ auditor at the end evaluate کرتا ہے دیکھو سیمپل پر بیس کر کے اس نے ایویڈینس تو حاصل کر لیے اب اس نے ایک بات ایویلویٹ کرنی ہے کہ کیا وہ اپنے کنکلوژ تک پہنچ چکا ہے اب وہ کنکلوژ تک پہنچنے کے لیے بہرحال دوبارہ اس ٹالریبل ایرر تک پہنچے گا اور یہ کہے گا کہ ایک سرٹن اماؤنٹ تک میں almost ninety five percent confident ہوں کہ مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اب اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ کی مسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے اس سیمپل سائز پر بیس کرتے ہوئے تو پھر سیمپل سائز کو چینج کرے گا وہ پھر یہ نہیں رکھے گا کہ ہنڈریڈ آئٹمس ہی ہوں میں نے ابھی آپ کو جیسے ذکر کیا وہ چینج کر دے گا یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ وہ ٹالریبل ایرر کو ایک سرٹن اماؤنٹ پر لا کر ڈٹرمن کرے گا اب وہاں پر اگر وہ آلموسٹ سے اباؤٹ نائنٹی فائیو پرسینٹ اپنے آپ کو اس لیول پر لے آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں تو اب راضی ہو گیا ہوں تو اوکے فائن لیکن اگر نہیں تو وہ پھر سیمپل سائز کو بڑھائے گا کیونکہ اس کے پاس ریزنیبل ایشورینس ہونا ضروری ہے to draw conclusion and to express opinion as well so یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسپیشلی یہ جو میں نے آپ کو مانیٹری یونٹ سیمپلنگ میتھڈ بتایا یہ اسپیشلی اسپیشلی اسپیشلی وہاں پر یوز ہو رہا ہے جہاں پر کہ آپ اوور اسٹیٹمنٹس کو قابو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جہاں پر کوئی انڈر اسٹیٹمنٹس کی بات ہے یہاں پر نہیں آئے گا اوور اسٹیٹمنٹس کیونکہ یہ بھی منی ویلو پہ ہم فوکس کیے ہوئے ہیں وہ مانیٹری یونٹ ویلو میتھڈ ہے اچھا جی میں نے آپ کو سیمپلنگ سے متعلق جتنی باتیں بتائیں اس کو ہم سم اپ کر لیتے ہیں کہ سیمپلنگ ایک اپروچ ہے جس میں ہم اس بات پر متفق ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہنڈریڈ پرسینٹ پاپولیشن کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا because of certain reasons therefore we must go for selection اب وہ جو سلیکشن ہے that should be based on some technique on some approach so that کہ that selection is representative and reasonable and justifiable and acceptable اس سلیکشن کے دوران ہم ایک ٹالریبل ایرر ڈیفائن کر لیتے ہیں اور اپنے آڈٹ رسک کو ڈٹرمن کر لیتے ہیں وہ ٹالریبل ایرر کیا ہے وہی جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا مٹیریلٹی لیول ہے وہ آڈیٹنگ میں ٹالریبل ایرر کہلاتا ہے اس پر بیس کر کے ہم سیمپل سائز ڈٹرمن کر لیتے ہیں اور ایک اور بات پر بیس کرنا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے آڈیٹ رسک اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تین طرح کے رسک ہیں انہیرنٹ رسک ہے کنٹرول رسک ہے ڈیٹیکشن رسک ہے اب ان پر ہم بیس کر کے اپنا سیمپل سائز ڈٹرمن کر لیتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ دو اپروچز ہیں سیمپلنگ کے ایک ججمنٹل اپروچ ہے اور ایک اسٹیٹسٹیکل اپروچ ہے ججمنٹل اپروچ کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا کہ اس میں آڈیٹر کا ایکسپیرئنس زیادہ بیس کر رہا ہوتا ہے جتنا زیادہ ایکسپیرئنسڈ ہوگا وہ آڈیٹر اتنا زیادہ وہ ٹھیک جج کرے گا سیمپل سائز کو اور وہ سیمپل زیادہ ریپرزینٹیو ہوگا اور جتنا کم ایکسپیرئنسڈ ہوگا وہاں پر کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر جائے گا اور دوسرا ہم نے پڑھا کہ یہ اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ کی اپروچ بھی ہو سکتی ہے اور جو کہ زیادہ سائنٹیفک ہے زیادہ سینسیبل یہ تھی جی ہماری کل کہانی سیمپلنگ کے ریفرنس میں جس کے بارے میں ہم نے ان دو لیکچرز میں ڈیٹیل سے گفتگو کی اس کو بہت اچھی طرح تیار کر لیجیے گا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ